قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اور ہم انشاءاللہ ضرور اسے پا جائیں گے